أعوذ بالله السميع العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ <coughs> سامین محترم گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور روزوں کے متعلقہ کچھ ابتدائی مسائل آپ کے گوش گزار کیے تھے آج کے خطبہ جمعت المبارک میں بھی روزوں کے متعلقہ ہی چند ضروری مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے آج جن مسائل پر بات ہوگی وہ چار چیزیں ہیں پہلی چیز کہ وہ باتیں وہ مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے کہ جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ کن کن باتوں سے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرے نمبر پر جو باتیں آپ سماعت فرمائیں گے وہ وہ امور ہیں کہ جن جن کاموں سے روزہ خراب نہیں ہوتا روزہ ٹوٹتا نہیں تیسری بات جس کا تذکرہ ہوگا وہ ہے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں یا کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور چوتھا امور جس کے متعلق بات ہوگی کہ وہ روزے جو رمضان المبارک میں رہ گئے ہیں ان کی قضائی کس طرح دے گی تو یہ وہ ترتیب ہوگی چار مسائل کی اسی ترتیب سے آپ کے سامنے یہ مسائل رکھے جائیں گے تو ان میں سے پہلا مسئلہ ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ تقریباً تقریباً مشہور مسائل ہیں جس طرح کہ ان میں سے پہلے نمبر پر کسی چیز کا کھا لینا کسی چیز کا پی لینا اگر کوئی آدمی شہری کھانے کے بعد شہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد سے لے کر مغرب کا سورج غروب ہونے تک کوئی بھی چیز کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی رخصت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھانا کھا لیتا ہے یا بھول کر کوئی چیز پی لیتا ہے چاہے وہ اچھی طرح سیر ہو کے کھا لے اچھی طرح سیر ہو کے پی لے لا علمی میں بھول میں فرمایا جتنا چاہے کھا لے جتنا چاہے پی لے اس طرح کھانے اور پینے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ تو یہ پہلا بنیادی مسئلہ مشہور مسئلہ کہ کوئی چیز کھا لے آدمی کوئی چیز پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرا مسئلہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہو جائیں آپس میں مباشرت کر لیں اگر میاں بیوی آپس میں مباشرت کر لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جتنی بھی روزہ ٹوٹنے کی قسمیں ہیں ان میں سے صرف یہ ایک ایسی قسم ہے جس سے نہ صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اسلام نے اس کے اندر سزا بھی رکھی سزا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھیں دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور رکھنے بھی مسلسل ہیں درمیان میں کوئی نادا نہیں ہونا چاہیے اور تیسری چیز فرمایا کہ اگر وہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا دو مہینے کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کس صورت میں فرمایا کہ فی مسکین آدھا سا آدھا سا کتنا وزن بنتا ہے ایک کلو اور پچاس گرام ایک کلو پچاس گرام اس کھانے کا جو ایک آدمی معمول کے مطابق اپنے گھر کے اندر کھاتا ہے متوازن مناسب کھانا جو ہے اس طرح ایک سا پچاس گرام کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلا ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ نے ایسے آدمی کی سزا رکھی ہے جو آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے روزہ بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے یہ سزا بھی ہے تو یہ وہ دوسرا امر تھا دوسرا مسئلہ تھا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے پہلا کھانا پینا دوسرا بیوی کے پاس چلے جاؤں یہ جو بیوی کے پاس جانے والا مسئلہ ہے اسی کے ضمن میں چند اور مسائل آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کپڑوں کے اندر رہتا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کپڑوں کے اندر رہتے ہوئے لیٹنا اس کی اجازت دی ہے اور خاص طور پر یہ اجازت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو عمر رسیدہ ہیں جن کی عمر ڈھل چکی ہے حدیث میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک نوجوان تھا ایک بوڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے آدمی کو تو اجازت دے دی کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس کپڑوں کے اندر رہ کر لیٹ سکتا ہے لیکن نوجوان آدمی کو اجازت نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان آدمی کو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ اسے بعض اوقات اپنی طبیعت کے اوپر اپنی اوپر اپنے نفس کے اوپر اسے کنٹرول نہیں رہتا ایک تو اس بات کی رخصت ہے دوسرا حادیث کے اندر ذکر ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا بوسا لے لیتا ہے تو اس چیز کی بھی اسلام کے اندر رخصت ہے اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا دونوں چیزیں ایک چیز روزے کی حالت میں بوسا لے لینا یہ بھی جائز ہے ایک آدمی نے وضو کیا ہے وضو کرنے کے بعد وہ بوسا لیتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور روزے کی حالت میں بوسا لے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ وہ ضمنی بات تھی جو اس حوالے میں درمیان میں آتی ہے جو آپ کے گوشت گزار کی گئی تیسری اور چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ خاص طور پر اس چیز کا تعلق عورتوں کے ساتھ اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک عورت کے ساتھ ہی وہ معاملات پیش آتے ان میں سے پہلی چیز ہے کسی عورت کو اس کے مخصوص ایام کا شروع ہو جانا مخصوص ایام کی ابتدا ہو جانا ایک عورت نے صبح روزہ رکھا ہے اگر افطاری سے چند منٹ پہلے بھی اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی عورت کا روزہ ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اسے یہ روزہ جو ہے بعد میں باقی ایام کے اندر دوبارہ رکھنا پڑے گا اسی طرح وہ عورت جس عورت کا نفاس کا خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں عورتوں سے متعلق مخصوص ایام کا شروع ہو جانا یا بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس خون کا جاری ہو جانا ان دونوں حالتوں میں عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں اس کا روزہ نہیں ہوتا اس رمضان کے اندر پہلے بھی بعض اوقات یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بہت سی عورتیں غالباً یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح محسوس ایام کے اندر چھوڑی گئی نمازیں ان کی کوئی کمائی نہیں ہے شاید اسی طرح مخصوص ایام کے اندر چھوڑے گئے روزوں کی بھی کزائی نہیں یہ بات بالکل غلط ہے نماز کی تو واقع تنک کدائی نہیں ایک عورت کے چار دن کی پانچ دن کی سات دن کی نماز رہ جاتی ہے مخصوص ایام کے اندر رہی گئی نماز اس کی کوئی کدائی نہیں لیکن ان محسوس ایام کے اندر اگر روزے رہ جاتے ہیں یا نفاس کے ایام کے اندر روزے رہ جاتے ہیں تو ایسی حالت کے اندر ان روزوں کی جگہ پر باقی ایام کے اندر اس نے روزے رکھنے ان روزوں کی اس نے کدائی دینی ہے تو یہ وہ چار پہلے حکم ہیں کہ ایک کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا لے دوسرا کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تیسرا مخصوص ایام کی ابتدا ہو جائے چوتھا کسی عورت کے ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے نفاس کا خون وہ جاری ہو جائے اور پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کہہ کرنا ایک آدمی اپنے حلق میں انگلی ڈال کر جان بوجھ کر کہہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا اس نے ایک دفعہ دودھ کا ایک پیالہ حضرت ابو بکر صدیق کو لا کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا بعد میں وہ غلام کہنے لگا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ دودھ مجھے کہاں سے ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا علم ہے کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے ملا ہے کہنے لگا کہ میں اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک جگہ پر ایک مریض کو جو مجھے کوئی دم آتا تھا میں نے پڑھ کر دم کیا تھا یہ انہوں نے بطور ہدیہ بھیجا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب یہ سنا تو کیا کیا فوراً اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر جو دودھ پیا تھا اس کی کیا کر دی یعنی یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے کہ آ جائے تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پیٹ میں جو دودھ کے گھوٹ گئے ہیں یہ حرام کے گھوٹ ہیں یہ میرے پیٹ کے اندر نہیں رہنے چاہیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتنی احتیاط اور ہماری اتنی نرمی اور اتنی کوتا کہ حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر ہر ایک چیز کا کھا جانا تو یہ وہ پانچ مسئلے ہیں جن پانچ وجوہات کی بنا پر ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کہہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے جان بوجھ کر اس نے کہہ نہیں کی ویسے ہی اسے کہہ آ گئی اس طرح کہہ آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ صرف اس حالت میں ٹوٹتا ہے جب کوئی آدمی جان بوجھ کر کہہ کر تو یہ وہ پانچ مسئلے تھے جن مسائل کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ان پانچ وجوہات کی بنا پر ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب چند وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے ایک پہلی چیز جو آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی رات جب اٹھا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے کسی وجہ سے بھی غسل واجب ہو اپنی بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہے اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کرے اگر وہ غسل کرتا ہے تو اس کی شہری رہ جاتی ہے اور اگر وہ شہری کھاتا ہے تو اس کا غسل رہ جاتا ہے تو ایسی حالت کے اندر اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ یہ آدمی پہلے شہری کھا لے پھر بعد میں غسل کر یعنی ایسی حالت کے اندر کہ جب ایک آدمی کے اوپر غسل فرض ہے اس حالت کے اندر وہ سیری کھائے تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں یہ آدمی سیری کھا سکتا ہے اس کو اجازت ہے سیری کھانے کے بعد فارغ ہو کر اول فرصت کے اندر سب سے پہلے اسے غسل کر کے نماز ادا کرنی چاہیے یہ تو وہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی روزہ نہیں رکھا تو اس کی یہ حالت ہے اب ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے کی حالت میں وہ سو گیا ہے سونے کے اندر نیند کی حالت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے اگر اس طرح غسل واجب ہو جائے تو اس طرح غسل واجب ہونے سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ یہ تبھی امور ہے جن امور کے اندر کسی آدمی کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں دوپہر کو سویا ہے یا دن کے کسی حصے میں سویا ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو ایسی حالت کے اندر اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا دوسری چیز اسی مسئلے کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات بیماری کی حالت میں ایک آدمی کو کچھ چیزیں استعمال کرنا پڑ جاتی مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کے اندر ڈراپس ڈالتا ہے یا کانوں کے اندر ڈراپس ڈالتا ہے یا ناک کے اندر ڈراپس استعمال کرتا ہے آنکھوں کے اندر ڈراپس استعمال کرنا یا کانوں کے اندر ڈرافٹ استعمال کرنا اس کے اندر تو قطن کوئی حرج نہیں ہاں اگر کسی آدمی نے ناک کے اندر ڈرافٹ استعمال کرنے ہیں تو اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی آدمی وضو کرے وضو کی حالت میں اسے اچھی طرح استنشاق ناک کے ساتھ پانی اوپر کھینچنا چاہیے ہمارے اندر یہ بہت سارے معاملات کے اندر کوتا ہی ہوتی ہے استنشاق کا مانا یہ ہے کہ اس طرح چلو پانی کا لیا جائے ناک کے ساتھ رکھا جائے اور ناک کے ذریعے اوپر ہوا کھینچ کے پانی جو ہے اندر کی طرف کھینچا جائے یہ استنشاق ہے اور اس استنشاق کے بعد استنسار ہوتا ہے ناک کو جھاڑنا پھر اس پانی کو واپس نکالنا اس کو استنسار کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالغ پھر استنشاق جب تم استنشاق کرو ناک کے ذریعے پانی کھینچو تو اچھی طرح کھینچا کرو اچھی طرح کھینچا کرو اللہ انتقون سائم ہاں ایک حالت ایسی ہے جس حالت کے اندر اچھی طرح استنشاق نہیں کرنا وہ کیا حالت ہے فرمایا کہ جب کوئی آدمی روزے دار ہو کیونکہ جب ناک کے اندر سے پانی کھینچے گا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر زور سے کھینچے تو پانی کا کوئی قطرہ یا گوٹ جو ہے حلق کے اندر نہ چلا جائے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حضرات جو اپنے ناک کے اندر زکام کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ڈراپس استعمال کرتے ہیں ان کو ناک کے اندر ڈراپس استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہیں وہ ڈراپس کے کوئی قطرے جو ہیں وہ حلق کے اندر نہ چلے اس طرح کان کے اندر ڈراپس استعمال کرنا آنکھوں کے اندر ڈراپس استعمال کرنا اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ناک کے اندر اگر اس طرح ڈراپس استعمال ہو یا سپرے استعمال ہو جو حلق تک نہ پہنچے اس کے ذریعے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا تیسری چیز اسی مسئلے کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اس کو تیز بخار ہے اور وہ مسل کے اندر ٹیکا لگواتا ہے ایک ہے نار کے اندر ٹیکا لگوانا ایک ہے مسل کے اندر ٹیکا لگوانا تو مسل کے اندر ٹیکا لگوانا اس چیز کی رخصت ہے اور اسی طرح بعض دوستوں نے یہ مسئلہ بھی دریافت کیا جو شوگر کے مریض ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب روزہ تار کرنا ہوتا ہے تو کوئی چیز بھی کھانے سے پہلے شوگر والے انسولین غالبن ہوتی ہے وہ کا وہ استعمال کرتے ہیں پیٹ کے اوپر لگاتے ہیں یا ماسک کے اوپر ہلکا سا لگاتے ہیں تو اس طرح کا ٹیکہ ہو انسولین یا مسل کے اندر لگانے والا ٹیکہ جو غذا نہیں بنتا اس طرح کا ٹیکہ جو ہے وہ استعمال کرنا جائز ہاں اگر کوئی ایسا ٹیکہ ہے جو نار کے اندر لگایا جاتا ہے عموماً وہ طاقت والا ٹیکہ ہوتا ہے ڈرپس ہوتی ہے اس کے ذریعے پانی کا جو کمی ہوتی ہے جسم کے اندر پانی کی وہ پوری ہوتی ہے اس طرح ڈرپس لگانے سے یا نار کے اندر ٹیکا لگانے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے مسل کے اندر یا پیٹ کے اوپر ٹیکا لگانا اس کی اجازت ہے اسی طرح بعض ایسے امور ہیں جن کو ویسے ہی بعض لوگوں نے کہتے جی اس طرح ہو جائے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثال کے طور پر سرما لگانا آنکھوں میں بعض حضرات اس چیز کو بھی اس چیز کے اندر شمار کرتے ہیں کہ جو آدمی سرما لگائے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس طرح آنکھوں کے اندر ڈراپس استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح آنکھوں کے اندر سرما استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا نہ صرف یہ کہ سرما استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح کوئی آدمی نہا لے غسل کر لے چاہے ایک گھنٹہ نہاتا رہے نہانے سے اس کا روزہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی اسی طرح اگر کوئی آدمی کولی کرتا ہے کولی کرنے سے بھی روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آتی اسی طرح اگر کوئی آدمی گیلا کپڑا اوپر لے لیتا ہے گیلا کپڑا کر کے اوپر لے لینا اس سے بھی کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی اسی طرح مسواک کرنا مسوا کرنے سے بھی روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی اسی طرح اگر کوئی عورت کھانا پکاتے وقت نمک چکھنے کے لیے مرچ چکھنے کے لیے تھوڑا سا لے کر زبان کے ساتھ لگاتی ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کی روزے کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آتی یہ وہ امور ہیں جن امور کی وجہ سے روزہ کسی قسم کا کوئی خراب نہیں ہوتا بعض محدثین سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں مسواک کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا مسواک کا تو ایک ذائقہ ہوتا ہے تو محدثین نے اس کا کیا جواب دیا کہا کہ مسواک کا تو چلو ذائقہ ہوتا ہے جب تم وضو کرتے وقت کوری کرتے ہو کیا پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا وہ بھی تو منہ کے اندر جاتا ہے اس لیے منہ کے اندر کسی چیز کا ذائقہ چلا جائے میٹھا کڑوا یا جس طرح کا بھی ہو حلق کے اندر سے کوئی چیز نہ گزرے اس طرح منہ کے اندر ذائقہ چلے جانے سے روزہ نہیں ہو اسی طرح اگر کوئی آدمی تنکا ہاتھ میں پکڑ کے یا کوئی لکڑی لے کر وہ منہ میں چباتا ہے مسواک بھی ایک لکڑی ہوتی ہے جس طرح کسی آدمی کی عادت ہوتی ہے کوئی دادا منہ میں ڈال لیتا ہے یا کوئی تنکا کا منہ میں ڈال لیتا ہے اس طرح کرنے سے کسی قسم کا کوئی روزے کے اندر خرابی نہیں پیدا ہوتی جب کوئی آدمی کوری کرتا ہے تو اسے اچھی طرح احتیاط کے ساتھ منہ کے اندر جو پانی ڈالنا ہے وہ نیچے پھینک دینا چاہیے اس کے بعد جو منہ کے اندر تری رہ جاتی ہے اس کے نگل لینے سے جو عموماً منہ کے اندر تھوک بھی ہوتا ہے وہ بھی نگل لینے سے اور اس طرح منہ جو پانی کے ساتھ گلا ہوتا ہے اچھی طرح پانی پھینک دینے کے بعد وہ جو تری ہے اس کی وجہ سے اگر حلق کے اندر کوئی تری چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا یہ وہ چند امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوتا اب وہ مسائل آپ کے گوشت گزار کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس آدمی کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ان میں سے پہلا قرآن مجید کے اندر ہی ذکر ہے کہ فمن کا نمین کم مریض جو آدمی بیمار ہو بیمار آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا وہ رمضان کے بعد باقی ایام کے اندر ان روزوں کی کذائی دے سکتا ہے پہلا شخص مریض ہے دوسرا بھی قرآن مجید کے اندر اسی کے ساتھ اس کا ذکر ہے فمن کا نمین کم مریض اوالا سفر ان من ایام اوخر کہ مریض کو بھی اس بات کی رخصت ہے کہ وہ باقی ایام کے اندر روزے رکھ لے مسافر کو بھی اس بات کی رخصت ہے کہ وہ باقی ایام کے اندر روزے رکھ لے اور سفر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوران سفر کیا اور اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا اس کے اندر دونوں باتوں کی اجازت ہے ایک یہ کہ پہلے صبح آدمی روزہ رکھے ہی نہ اس بات کی بھی اجازت ہے دوسرا یہ کہ ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا ہے پھر وہ سفر پر جا رہا ہے دقت محسوس کرتا ہے ایسے آدمی کو روزہ رکھے ہوئے ہونے کے باوجود اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑا سفر کی حالت میں اور روزہ بھی اس وقت توڑا جب اثر کی نماز بھی ہو چکی تھی اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا تو مسافر آدمی کے لیے رخصت ہے دونوں چیزوں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ روزہ نبھا سکتا ہوں اس کو روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے دقت ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے بالکل یہی حالت جو ہے یہ مریض کی بھی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ نبھا سکتا ہوں اسے روزہ رکھ لینا چاہیے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری اس طرح کی ہے میں روزہ نہیں نبھا سکتا اس کو ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے باقی ایام کے اندر اللہ کی اس دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے دو تو یہ تھے جو سامنے قرآن مجید کے اندر آ گئے تیسرا مسئلہ ہے وہ عورت جو حاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ عورت کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بھی ان ایام کے اندر روزے چھوڑ دے بعد میں ان کی کزائی دے اور اسی طرح حاملہ کے ساتھ ساتھ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں اس دودھ پلانے کی وجہ سے مجھے کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسی عورت جو ہے حاملہ عورت بھی رمضان کے دوران روزے چھوڑ کر باقی ایام کے اندر رکھ سکتی ہے اور اسی طرح اپنے بچے کو دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ بھی رمضان کے روزے چھوڑ کر باقی ایام کے اندر رکھ سکتی ہے اور یہ رخصت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا تو بعد میں رکھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے رخصت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رخصت اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑتا ہے باقی ایام کے اندر رکھتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جس نا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب یہ وہ چند شکیں تھیں کہ جن کی وجہ سے جن مسائل کے اندر مریض کو اور مسافر کو حاملہ عورت کو دودھ پلانے والی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رخصت دی کہ وہ باقی ایام کے اندر روزے رکھ سکے اب یہ ہے کہ جب کسی عورت نے یا مرد نے چند روزے چھوڑ دیے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے اس کی کزائی نہیں دینی اس کے لیے کزائی ہے اب وہ قضائی کس وقت دے گا قضائی کے لیے ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے رمضان کے مہینے میں جو روزے رہ جاتے وہ روزے ہم شابان شابان کے اندر جا کر ہم وہ روزے رکھتی تھی یعنی شابان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے یعنی باقی دس مہینے گزر جاتے دس مہینوں کے اندر ہم ان روزوں کی قضائی نہیں دیتی تھی جب شابان کا مہینہ آتا تو شابان کے مہینے میں ہم ان روزوں کی قضائی دیتی یعنی یہاں تک اجازت ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کسی مہینے کے اندر بھی ایک آدمی کدائی دے سکتا ہے دوسرا اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی نے مسلسل پانچ روزے چھوڑے ہیں یا دس روزے چھوڑے اب کیا اس کے اوپر لازم ہے کہ جس طرح اس نے پانچ روزے مسلسل چھوڑے ہیں یا دس روزے اس نے مسلسل چھوڑے ہیں اب وہ قضائی بھی مسلسل دس روزوں کی دے یا پانچ روزوں کی دے یہ بات نہیں تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا صرف اس سزا کے اندر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق سنائی جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا فرمایا کہ وہ دو مہینے کے روزے رکھے اور مسلسل رکھے یہ جو بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسرے سبب کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو یہ باقی ایام کے اندر تسلسل جو ہے اس کے اندر لازم نہیں چاہے ایک مہینے کے اندر ایک روزہ رکھ لے پھر دوسرا دوسرے مہینے کے اندر رکھ لے تیسرا تیسرے مہینے کے اندر رکھ لے یا تھوڑے ایام کا وقفہ ڈال لے یا زیادہ ایام کا وقفہ ڈال لے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کتا کوئی جو ہے کسی قسم کی کوئی پتا ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی ڈانٹ نہیں رکھی یا پابند نہیں کیا کہ روزے مسلسل ہونے چاہیے اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی ہمارے ہاں ہر رمضان کے اندر ہی چلتی ہے اور ہر رمضان میں وہ مسئلہ آپ کے گوشت گزار کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ بوڑھا ہو گیا اب وہ روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں رہا دن ب دن اس کی جو صحت ہے وہ گر رہی ہے کمزور ہو رہا ہے یا کوئی آدمی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے دینی مرض ہے اس کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ میں اس بیماری سے مجھے افاقہ ہوں اب ایسے جو مرد ہے یا عورت ہے اس کا کیا حکم ہے اس مسئلے کے اندر علماء کے دو ہیں ایک فتوا تو یہ ہے کہ ایسا آدمی کسی دوسرے کو روزہ نہیں رکھوا سکتا اس کے جتنے بھی روزے ہوں ایک سال کے ہوں یا دس سال کے وہ سارے کے سارے اس کے برا سا رکھے بخاری شریف کے اندر حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے اوپر روزے ہیں سام ان ولی تو اس کے بورا سا جو ہیں وہ اس کی طرف سے روزے رکھے یہ ایک مسئلہ ایک فتویٰ تو یہ ہے اور دوسرا فتوا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوا سکتا ہے دوسرے کو روزہ رکھوانے کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ واقع وہ آدمی اپنے روزے بھی رکھے اور دوسرا جو آدمی رکھوا رہا ہے اس کی طرف سے ہی روزے ہی رکھے روزہ کسی دوسرے کو رکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے حساب سے اس آدمی کو ایک کلو پچاس گرام کے حساب سے ایک کلو پچاس گرام کے حساب سے آٹا یا چاول وغیرہ دے دیے وہ ان کو کھا لے یا ان کی کوئی اور چیز لے لے سمجھ لو کہ یہ ایک صدقہ ہے حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس سے یہی چیز بنتی ہے کہ ایک سا یعنی ایک کلو سو پچاس گرام کے حوالے سے وہ کسی کو کھانے کے لیے کوئی چیزیں مہیا کر دیں اور اس طرح ایک مہینے کے جو روزے ہیں اس کا جو سب سے کم فدیہ بنتا ہے وہ ساڑھے اکتیس کلو آٹا بنتا ہے کہ ساڑھے اکتیس کلو آٹا وہ جو ہے کسی غریب کو دے دے تو اس کے روزوں کی طرف سے فدیا ہو جائے یہ جو دو مسئلے ہیں دو فتوے میں نے آپ کے گوشت گزار کیے ہیں ہمیشہ ذیل کے اندر لوگوں کے لیے بھی یہ خرچ رہتی ہے ہمارے لیے بھی یہ خرچ رہتی ہے اس دفعہ جب سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں سے چند کتب جو ہیں میں وہاں سے لے کر آیا ہوں ان میں سے ایک کتاب ہے جس کے اندر وہاں کے جو حکومت کی طرف سے علماء فتوا دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں چار علماء کے دستخطوں کے ساتھ وہ وہاں سارے دنیا سے جو ان کو ای میل آتی ہے یا خط وغیرہ آتے ہیں ان کے ذریعے ان سے جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ جواب دیتے ہیں وہ سارے سوال و جواب جو ہیں انہوں نے کتابوں کے اندر چھاپی ہیں متعدد جلدیں ہیں اس کی فتوے کی وہ میں وہاں سے لے کر آئے اور ان فتاووں کے اندر اس مسئلے کا بھی فتوا لوگوں نے ایک آدمی نے نہیں بیسوں آدمی نے اس طرح کا فتوا پوچھا کہ جو دائمی مریض ہے جو سخت بیمار رہتا ہے بہت برا ہو گیا ہے ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے تو سعودی عرب کے مفتی اعظم ابن باد اور ان کے ساتھ جو تین دیگر علماء کرام حکومت کی طرف سے مقرر ہیں ان کی طرف سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی کسی دوسرے کو روزہ رکھوا سکتا ہے کوئی اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتا اور اس کے وہ رسا ہی اس کی طرف سے روزہ رکھے نہ جی وہ جس طرح دوسرا فدیے کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی خود روزے نہیں رکھ سکتا دوسروں کو رکھوا لے اسی طرح رمضان کے روزوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ وہ دوسروں کو فدیہ ادا کر دیں اس لیے زیادہ اطمینان اسی پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی ظاہر ہے کہ اس کے دس سال کے روزے جمع ہو گئے ہیں تو بچوں سے یہ امید رکھنا کہ یہ اس کے بعد روزہ رکھیں گے یہ ذرا کم امید ہوتی ہے تو اس لیے وہ اپنی زندگی کے اندر فتوا دے سکتا ہے ہمارے پرانے بزرگ علماء بھی اسی بات پر فتوا جاری کرتے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آج کے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے